کامیاب ہیں فلاحیاب ہیں وہ ایمان والے عام طور پر ترجمہ فلاح کا کامیابی سے کیا جاتا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برتد فرماتے ہیں کہ فلاح عربی زبان کا ایک جامع لفظ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ساری خوشحالی آ جاتی ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس کے مفہوم کو پورے طور پر ادا کر سکے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے تحقیق کے کامیاب میں وہ ایمان والے اللہ کی سراطین خاشرون جو اپنی نمازوں میں خوشبو کا اہتمام کرتے ہیں ہوں ورنین ہوئے اور جو لو سے اعراض کرتے ہیں کنارا کشی اختیار کرتے ہیں یہی آیت اس وقت میرا موضوع ہے لفظ لب کا جو استعمال کیا گیا وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے لکھنؤ کا ایک معنی تو ہے فضول اور لایانی کی گویا وہ اہل ایمان جو کامیاب ہیں لایانی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اس سے اعراض کرتے ہیں کنارا کشی اختیار کرتے ہیں دوسرا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے لفظوں کا بیہودا گفتگو اور بےحدا سلوک ان اہل ایمان کے ساتھ کوئی آدمی ناروا بےحدا سلوک کرتا ہے ناروا بات چیت کرتا ہے تو وہ اس کی اس بےحدا گفتگو سے اعراض کرتے ہیں اور اس کی اس بات کا ترکی بل کی ان کا جواب پتھر سے نہیں دیتے بلکہ اس سے اعراض کرتے ہیں کنارا کشی اختیار کرتے ہیں یہی اہل ایمان کے خاص اوساف میں سے ہے حضرات سلاد و سلام کے جو وارثین اور متبین ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں حضرت مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دلی کی جامع مسجد کے اندر تقریر فرما رہے تھے پوری مسجد سننے والوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی جن میں بڑی تعداد آپ کے متقدین کی تھی دوران بیان ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام ہیں یہ سن کر حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے ذرہ برابر بھی غصہ نہیں فرمایا بلکہ جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو سنا وہ غلط سنا میرے والدین کے نکاح کے گواہ آج بھی فلک اور گڈانا کے اندر موجود ہے اور پھر اپنا بیان شروع کر دیا ہم لوگ ہوتے تو اس سے کیسا زبردست بدلا لیتے خود نہ لیتے تو اپنے اور کو اشارہ کرتے وہاں تو مسجد بنی ہوئی تھی اس آدمی کی ٹکا موٹی کر دیتے لیکن نہیں یہ حضرات وہ ہیں جو حضرات کے علیہ السلام و سلام کے طریقے پر بہو چلنے کا اہتمام کرتے ہیں حضرات کے علیہ السلام و سلام کا طریقہ شیوا نہیں رہا کہ وہ ان کے ساتھ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں ناروا سلوک کرتے ہیں تو اس کا بدلہ نہیں لیتے ان کو کوئی تان و تشنی کی بات کرتے ہیں تو جواب میں یہ تان نہیں کرتے قرآن پاک میں ہے حضرت حد اللہ نبیانہ علیہ السلام سلام کو ان کی قوم نے کہا انا کا فی صفا ہین وہ نالوں کا ملن کا حل ہم تو آپ کو بے وقوف اور جھوٹا سمجھتے ہیں بے جانتے ہیں حالانکہ حکمت اور دانائی وہ تو انبیاء علیہ سلاد و سلام پر ختم ہے وہ تو نبی تھے گویا حکمت اور دانائی کا ممبار تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو وہ بیوقوف دیکھ رہے ہیں پا رہے ہیں اور جھوٹا حضرات حضرت و سلام کو سچے ہوا کرتے ان کی اتنی خطرناک بات کے جواب میں ذرا برابر بھی حضرت حود علا نبی والی سلاد سلام نے غصے کا نہ تو اظہار کیا نہ ان کی اس بات کا ترکی بطور کی جواب دیا بلکہ جواب میں فرماتے ہیں لئی یا رسول ہوں میرا یہ میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں میں تو اللہ تبارک کو تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی اپنے متعلق ان کی بے بات کا اس کے مطابق جواب دیا حضرت نور اللہ نبی سرسلام کو نال کافی بلائی ہوں گی اور کہتی ہے ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی کے اندر دیکھ رہے پا رہے ہیں تو حضرت نور بھی ان کی ایسی خطرناک بات کا کیا جواب دیتے ہیں بڑی سنجیدگی اور اطمینان سے یا قوم سبھی بھی بتا اے میری قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوں اور میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں حضرات انبیاء بڑی بڑی صبر اور تحمل سے کام لیتے ہیں ان کے ساتھ کیے جانے والے برے سلوک کا اس کے مطابق جواب نہیں دیتے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا تاریخ جب آپ تشریف لے گئے آپ پر پتھر برسائے گئے آپ لہو لوہان ہو گئے پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں یا قومی ان بھائی نہ کہ اللہ میری قوم کو معاف کر دے وہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں آپ نے بدلا تو کیا دیتے آپ بلکہ ان کے لیے دعائیں مقرر فرمائیں اور آپ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اور آپ کے ماننے والوں ایمان لانے والوں کے ساتھ تیرہ سال تک بہت ڈھائے گئے اور سخت ریت گرم ریت کے اندر تپتی ہوئی ریت میں سخت گرمی کے زمانے میں لٹایا جاتا تھا پتھر کی سلیں رکھی جاتی تھی آپ پر بھی سخت سے سخت مزالی کیے جاتے تھے ڈیزائن دی جاتی تھی اور یہاں تک کہ آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا اللہ کے حکم سے آپ ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا وہاں بھی بار بار یہ لوگ لشکر لے کر حملہ آور ہوئے اور آپ کو ختم کرنے کے پلان بناتے رہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ کو ان پر قدرت عطا فرمائی فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ مکرمہ میں جب داخل ہو رہے ہیں تو ہادیش کے اندر ہے اس شان سے کہ آپ کیا آپ اپنی مٹنی پر سوار ہیں اور آپ کا چہرہ انور آپ کا سر جھکا ہوا ہے آپ کی داڑھی اونٹنی کی گردن سے لگ رہی ہے اور تلاوت کر پتہ ہیں کوئی دوسرا دنیا کا حاکم ہوتا وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ ایسے موقع پر اپنی بڑائی کا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا لیکن آپ تو پوری توازن کے ساتھ فروتنی کے ساتھ اور مکمل جو ہے نا وہ تواز اختیار کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور پہلے ہی سے اعلان کرا دیا کہ من بابا بہو بہو آمین بمن دخل بھی سفیان بہو امین بمن دخل مسجد بہو آمین کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے جو اس سفیان کے گھر میں چلا جائے داخل ہو جائے اس کو امن ہے جو مسجد کے اندر داخل ہو جائے اس کو سب کو امان دی اور پھر جب کابت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں خطبہ دینے کے لیے آپ نے خود ہی پوچھا تمام قریش اور مکہ والے وہاں آ کر کے جمع ہو چکے تھے اور پورا پوری مسجد حرام مکہ والوں سے بھر چکی تھی اور وہ اس بات کے منتظر سے دیکھیے ہم نے ان کو پوری زندگی ستایا تکلیفیں پہنچائی آج ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اسی خطبے کے دوران آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم میرے متعلق کیا گمان کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا سہیلی نیامل جو حضرت حجیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندے بن کر کے آئے تھے اور بہت کئی کڑی شرطیں لگائی تھی وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اخن کریم کوئی اخن کریم آپ تو شریف بھائی ہیں شریف بھائی کے بیٹے ہیں ہم آپ سے بنائے ہی کی امید رکھتے ہیں جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا تشریف علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء آج تم کو تان تسلیم نہیں کی جائے تانے نہیں کیے جائیں گے جاؤ تم سب آزاد ہو دیکھو ہمارا آپ کا من دنیا میں کوئی کسی کو کسی چھوٹی سی بات پر بھی اگر معاف بھی کر دیتا ہے نا تو تانے سے تو اس کو چھوڑتا نہیں ٹانٹنگ تو کر ہی ڈالتا ہے جا تیری حالت تو ایسی ہے توڑ دیتے ہیں کر کے لیکن نبی کریم سراد نے پہلے ہی فرمایا تھا تفصیلی والے تم کو ذرا برابر بھی تانا نہیں دیا جائے گا یہ حضرات انبیاء علی سلاد اور سلام کے اخلاق ہیں ان کا طریقہ ہے اور جو ان کے سچے پیروکار ہیں متوین ہیں وہ بھی اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی اور ظلم کیا جائے تو اس کا بدلہ نہیں دیتے حالانکہ قرآن پاک میں اور اسلام نے اجازت دی ہے بدلا لینے اصولی طور پر جزا و سید ان سید المسلوا ہمانا فا و اصلا ان سبھی بھائی سارا فرماتے ہیں بڑائی کا بدلا ہو رہا ہے کوئی آدمی آپ کے ساتھ جاتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ جتنا ظلم اس نے کیا ہے جزا سید سید ہوا اتنا ہی تھا اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ کرنے جاؤ گے تو آپ ظالم بن جاؤ گے اتنا ہی بنتا لینے کی اجازت ہے اس میں بھی قومن افاہ کسی نے در گزر سے کام لیا معاملے کو جو ہے سنبھال لیا سلا کر لی ٹھیک کر لیا اور اس کا سواب اللہ کے اوپر ہے اللہ کے سواب کا بدلا دینے کا ذمہ دار ہے ان دل اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کر فرماتے آگے ہے بادل کا مال سبھی جن کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا معاملہ کیا گیا اگر انہوں نے بدلہ لیا اسی کے برابر تو ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں یا شریعت اجازت دے سکے شریعت کے یہاں احکام کے اندر عدل سے کام لیا گیا ہے وہی ناقب تم باتیں ہو بھی میسرے ماؤ تم بھی اگر تم کسی سے بدلا لینا چاہو تو تمہارے ساتھ جتنی زیادتی کی گئی ہے اتنا بدلا لے لو بھلے صبر تم کرو جس صابری اور اگر تم صبر اور تحمل سے کام لو بہت اچھا صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے تو شریعت گویا یا برابر کا بدلا لینے کی اجازت دیتی ہے لیکن حضرات سلاد اور کا طریقہ اور شیوا ان کی سنت یہی رہی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے اپنے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والوں سے انتقام اور بدلا نہیں لیا نبی یہ کہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق شمائل میں آپ کی جو اوساف بیان کیے جاتے ہیں آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلا نہیں اسی طرح حضرات انبیاء سلاد و والسلام کا طریقہ اور شیوا رہا سید اجازت دیتی ہے لیکن وہ لوگ اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرتے جو حضرات انبیاء سلاد و والسلام کے حقیقی پیروکار ہیں ان کے سچے متوی ہیں متبع ہیں جانشین ہیں وہ بھی حضرات انبیاء کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے اس حق کو استعمال نہیں کرتے بلکہ کیا کر دیتے ہیں معاف کر دیتے ہیں چنانچہ یہی اسی میں جانکار جدا سید تو آگے ہے ورمن خبر اور نظارے کا کرمین افیر ہوں کیونکہ عام طور پر دنیا میں کیا سمجھا جاتا ہے کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ کیا اور اس نے معاف کر دیا بدلا نہیں لیا لوگ اس کو بزدلی سمجھتے ہیں لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بزدلی ہے بہادری یہ سمجھتے ہیں کہ بدلا لو اس کو ٹھکانے لگاؤ اٹ کا جواب پتھر سے لو آج دنیا یہی کہتی ہے تو گیا بدلا نہ لینے کو اور معاف کرنے کو بزدلی سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ لمن سور و غفر ان نظال کا لمین عزمی امور اور بے شک جو آدمی معاف کر لے اور صبر اور تحمل سے کام لے تو یہ بڑی ہمت کا کام یہ ہے ہمت کا کام بہادری یہ ہے معاف کر لینا بہادری ہے بدلا لینا بہادری نہیں آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نا اپنے نظریات اور اپنی سوچ کو بدل دیا قرآن کو تعلیم دیتا ہے شریعت ہمیں جو چیز سکھلاتی ہے اس کے خلاف سوچ موجود ہے کوئی معاف کرنا چاہتا ہے تو بھی لوگ معاف کرنے نہیں دیں گے یہ کیا بزدلی بتلا رہا ہے قرآن کہتا ہے یہ بزدلی نہیں ہے یہی تو بہادری ہے اسی کو قرآن بہادری سے تعمیر کرتا ہے نبی یہ کہیں انسان فرماتے کہ جو آدمی کسی کو پچھاڑ گئے وہ بہادر نہیں ہے بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے اپنے غصے کو جو ہے برداشت کر لے اس کو قابو میں رکھے یہ ہے بہادر پہلوان دنیا میں پہلوانی کی تعریف الگ ہے اور نبی یہ کریم وسلم نے ہم کو پہلوانی کی جو تعریف بتائی وہ الگ تو آج اگر ہمارے معاشرے میں ہمارے آپس کے تعلقات میں دوستوں میں رشتے داروں میں پڑوسیوں میں ہماری سماج کے اندر اس سنت پر عمل کیا جائے اس کا اہتمام کیا جائے تو میں کہتا ہوں دنیا کیا ہماری زندگی کیا بن جائے گی دنیا جنت آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا اگر جو شریعت اجازت دیتی ہے اتنا ہی اس سے زیادہ نہیں ہم تو بدلہ لینے پر بھی آتے ہیں تو اس نے جو کیا اس سے کئی گنا یہ بندہ ہو تو ظلم ہو گیا سید ان سید مثر ہوا قرآن کہتا ہے کسی نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو بس اتنا ہی بدلہ لینے کی جاتا اس سے زیادہ ذرہ برابر بھی نہیں اس نے جتنا زور سے تماچا مارا بس اتنے ہی زور سے آپ مار سکتے ہیں اور ایک مارا آپ ایک ہی مار سکتے ہیں آپ نے دو مارے تو یہ ظلم ہو جائے شریعت اس کی اجازت نہیں دی آج ہمارے معاشرے میں ویسے تو میں نے کہا کہ بدلہ لینے کے اندر بھی ہے گنجائش ایک اللہ والوں کے پاس ایک آدمی آیا کہ میں جو ہے اہل اللہ کی مختلف شانیں ہوتی ہیں ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں میں اس کو معلوم کرنا چاہتا ہوں تو اس بزرگ نے کہا کس چکر میں بس گئے جاؤ اپنا کام کرو کہا نہیں مجھے ذرا بتلا ہی آج تو بہت اشتہار کیا کہ جاؤ یہ دلی کا واقعہ ہے فلاں مسجد میں جاؤ وہاں تین اللہ کے بندے اپنے کام میں ذکر اذکار میں مشغول ہیں جا کر کے ہر ایک کو پیچھے ایک مکہ مار دے چنانچہ وہ آدمی گیا اور جا کر کے پہلے آدمی کو پہلے جو بزرگ بیٹھے ہوئے اپنے کو ان کا ان کا مکہ مارا انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کون ہے مارنے والا بس وہ اپنے کام میں مشغول رہے کوئی پرواہی نہیں کون مار کس نے مارا کون ہے کون ہے یہ دیکھنے کی بھی تو زحمت گوارا نہیں بدلہ لینا تو گیا دوسرے بزرگوں کو جا کر کے مکہ مارا فوراً پلٹ کر کے جیسا مکہ اس نے مارا تھا انہوں نے مارا اور پھر اپنی جگہ پر اور کچھ نہیں زبان سے کچھ نہیں بولے اپنے کام میں لگ گئے تیسروں کو جب مکہ مکہ مارا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے سہلانا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو کوئی تو نہیں ہوا دکھ تو نہیں ہوا اب وہ آدمی آ کر کے جن بزرگ نے اس کو بھیجا تھا وہاں آ کر کے کہنے لگا آپ تو عجیب منظر دے گا اور یہ سارا قصہ بیان کیا کر دیکھو وہ جن بزرگ نے آپ کو مکہ مارا کچھ زبان سے تو نہیں کہا نہیں زبان تم نے بھی زبان سے کچھ کہا نہیں تھا تم نے خالی مکہ مارا تھا اس لیے انہوں نے اتنا ہی مکہ مارا اور اپنے کام میں مشغول ہے بدلا لے لیا رحمت ہم علیہ فرماتے ہیں کہ بعد اللہ والے کبھی بدلا بھی لے لیتے ہیں کیوں اللہ کا اللہ تعالیٰ کا تعلق ان کے ساتھ اس نو کا ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور اگر وہ بدلا نہ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نمٹتے ہیں من آزادی ولی فقد آزاد ہو بلال کہ جو آدمی میرے کسی دوست سے عداوت رکھتا ہے باری تعالیٰ فرماتے کہ میں جو ہے اس کو جنگ کی کا چیلنج کرتا ہوں کہا جاتا ہے شیرنی جو ہے نا شیرنی کو کوئی چھیڑ تو وہ تراہ دے جاتی ہے کچھ ہوا ہی نہیں لیکن اس کے بچے کو کوئی اگر ہاتھ لگائے گا تو وہ اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سزا وزا دیتے نہیں دنیا میں لوگ کرتے ہی ہیں آپ دیکھتے ہیں کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بردوار اس سے زیادہ حلیم کون لیکن بعض اللہ والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے ان کو اگر کوئی چھوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے نہیں تو اگر خانی رحمت اللہ علیہ فرما دی کہ بال اہل اللہ جو بدلا لیتے ہیں وہ بھی دراصل اس جو زیادتی کرنے والا ہے اس کی خیرخائی کے لیے اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اگر میں بدلا نہیں لوں گا تو اللہ اس سے نمٹے گی اور معاملہ اس کا بالکل سے بھی قابو ہو جائے گا ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان ہمیشہ آتا تھا اور آ کر کے گالیاں بگتا تھا وہ برداشت کرتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے ایک دن آ کر گالیاں بگتے بگتے تماشا مار دیا وہ بزرگ ایک دم غصے میں کھڑے ہوئے اس کو تماشا مارو اس کو تماشا مارو جو لوگ موجود تھے ان سے کہا لیکن وہ لوگ سوچنے لگے حضرت بدلا لیتے تھے نہیں ہے ان کے کہنے کے باوجود بھی کوئی اٹھا نہیں اور کسی نے بھی اس کو تماشا نہیں مارا یہاں تک کہ تھوڑی دیر نہیں کہ وہ آدمی گرا مر گیا ان بزرگ کہا دیکھو اس کی موت کی ذمہ داری آپ پر اگر تماشا مار دیتے تو اس کی نوبت نہ آتی اس لیے کہ اس نے مجھے تماشا مارا تو میں نے دیکھا کہ اللہ ترق تعالیٰ کا غصہ اللہ جلال ہے اللہ بدلا لیں گے اس لیے میں نے کہا وہ تماشا مارو کہ میں بدلا لے لوں تو اللہ کے بدلے سے بچ جائے اب تم نے میری بات پر عمل نہیں کیا کیا ہوتا اس کے بدلے کی نوبت نہ آتی تو یہ ہے تو بہرحال بعض احمد اللہ بدلا بھی لیتے لیکن انبیاء کا اصل طریقہ وہی ہے سنت وہی ہے کون سی ان بزرگوں نے سادی کو بتا دے وہ تینوں ہیں لیکن تینوں میں سنت طریقہ وہی جو پہلے والے نے اختیار کیا بدلا نہیں لیا اور اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے مشغول نہیں کیا اپنے کام میں لگے رہے ہمارے ساتھ کوئی جاتی کرتا ہے ہم اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں کرتے ہیں اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں پرانے نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا یہ کیا ہے اس نے جو کی جان کی اور کئی گنا اس سے بدلا دے دیتے حالانکہ یہ بھی درست نہیں تو سید نے اجازت ضرور دی لیکن معاف کرنے کو بہتر قرار دیا لا تستوی طریقہ تو بل صحیح نیکی اور بلی بلائی اور برائی دونوں برابر نہیں سو ہو سکتے الفا کوئی آدمی تمہارے ساتھ جاتی کرے تو اس کا جواب ایسے طریقے سے لو جو بہتر ہے فیضل نہیں تو بہتر طریقے سے جواب دو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا فیضل دلی بھائی نہ کہو بھائی نہ ہو ادا کر نہ ہوئی ہمیں تو جو جس آدمی اور تمہارے لیے بناوٹ ہے وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا کیا بہتر طریقے سے جواب دینا جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی یہ اللہ اور تعداد وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ افاقی لیتی یا سن بہتر طریقے سے جواب دینا کیا ہے حضرت جبریل نے آرڈر کیا پھر من قطع کا جو آدمی تمہارے ساتھ تعلق کاٹے توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو جو رشتے دار اصل تو سلا رمی اور رمی کا تعلق رشتے داروں سے جو رشتے دار تمہارے حقوق کو ادا نہیں کرتا بلکہ تمہارے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتا ہے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو اس کے حقوق کو ادا کرو ظلم کرو اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو کیا کر دو معاف کر دو واسن علامن منساحی اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ احسان ہوئے اتنا ہی معاف کرو معاف کرو نہیں معاف کرنے کے بعد اوپر سے احسان کا معاملہ کرو حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ایک مرتبہ تشریف میں جا رہے تھے ایک آدمی نے ٹھہرا کر کے گالیاں دینا شروع کیا سر جٹا کر کے رہے یہاں تک کہ جب گالیاں دے چکا خاموش ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے ان کے ساتھ حضرت اکرما تھے ان کے خالی تھے آزاد کردہ غلام تھے آپ کے شاگرد بھی ہیں وہ حضرت ابن عباس اکرما ان سے پوچھو اگر ان کی کوئی ضرورت ہو جس کو ہم پورا کر سکتے ہیں تو ہمیں خوشی ہو وہ آدمی ایک دم جو ہے ایک دم سے یہ دوائی سن کر کے ایک دم یہ ہو گیا کم کرے گا یہ کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کے ایک آدمی نے تماشا مارا کو امام صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو میں اگر چاہوں تو میں بھی تم کو تماشا مار کے اس کا بدلا لے سکتا ہوں لیکن میں ایسا کروں گا نہیں میں اگر چاہوں تو حاکم وقت سے شکایت کر کے اس کے ذریعے سے تم کو سزا دلوا سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا میں اگر چاہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ سے برخاست کر سکتا ہوں تم پر کوئی مصیبت آنا ہے لیکن میں ایسا نہیں کروں گا اور میں اگر چاہوں تو کل کو قیامت میں اللہ کے حضور تمہارے اس ظلم پر جو ہے نا مطالبہ کر کے بدلا لوں لیکن وہ ایسا بھی نہیں کروں گا بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری مفرت فرمائی اور مجھے جنت میں بیچ کر مجھے شفاعت اور سفارش کا حق دیا تو تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا یہ ہمارے وہ حضرات تھے جو اسی افائی لتی یا اصل اس پر عمل کرتے تھے بین الدی بین کا بین ہو عداوت ان کا نتیجہ کیا ہوگا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے اور جس کے درمیان میں عداوت اور دشمنی ہے وہ تمہارا پکا دوست سمجھ جائے گا اور یہ بجلی ہے نہیں ہماری صبر ہماری لب کا قرآن کیا کہتا ہے یہ چیز کس کو نصیب ہوتی ہے وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو یہ مرتبہ اور مقام ملتا ہے ہماری دو ہستی نصیب اور یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو بڑے نصیبے والے ہیں بڑے نصیب والے قرآن ایسے لوگوں کو بڑا نصیبہ والا کہتا ہے قرآن ان کو گویا گویا ہمت والا کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو غلط سوچ آ گئی ہے کہ معاف کر دینا یہ نور نوریلا گزری ہے نہیں گزری نہیں ہے یہ قرآن کی صحیح تعلیمات کے خلاف قرآن یہی کہتا ہے معاف کرو اگر بھائی بدلا لینے کی اجازت تو ہے لیکن دو بدلا دو بھی بول بہت تمہارے سینے کی آگ ٹھنڈی ہو اور اگر بدلا نہیں ہو تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے میں اس سنت کو عام کیا جائے ہم سنت داری رکھتے ہیں ہمارا لباس سنت والا ہے اور اللہ شکر احسان ہے کہ ان سنتوں پر عمل کی اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی لیکن یہ بھی تو سنتیں ہیں ہے آج ایسے لوگ بھی تو ہونے چاہیے جو ان سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے کہاں تک بدلا لیا جائے گا بدلے کی کوئی امتحان نہیں ہے آپ نے بدلا لیا پھر وہ اس کے جواب میں کاروائی کرے گا پھر آپ کریں گے سلسلہ چلتا رہے گا جاہریت کا صحیح تھا ایک جنگ ہوئی تھی وہاں عرب میں جس کو جنگے بسوس اس جنگ میں کیا ہوا تھا ایک آدمی کا مرغی کا بچہ کسی کے کھیت میں گھس گیا اور مرغی کے بچے نے اس کے پودوں کو نقصان پہنچایا تو یہ آدمی باہر آیا ڈنڈا لے کر کے یہ ڈنڈا لے کر کے آیا تو وہ مرغی کا جو مالک تھا بچے کا وہ ڈنڈا لے کر کے آیا پھر اس کی حمایت میں اس کے لوگ اس کی حمایت میں اس کے لوگ اور پھر ڈنڈے سے معاملہ کے تلواروں پر گیا جب ہوئی ایک دوسرے کا خون رہا اور یہ سلسلہ چالیس سال تک چلتا کا جب انتقال ہوتا تھا تو بیٹے کو وسیع کرتا تھا کہ تم کچھ کرو کرو یا نہ میرے پاس بدلا ضرور دینا ہو چھوٹنے نہ پاؤ چالیس سال سے جی، اتنی سی بات پر یہ جنگ چلی اور بنے جانے جائے اور برباد کیا ہوتا ہے یہ سب شیطان کی جب طریقے ضرورت ہے کہ ہم ان سنتوں کو اپنائیں اور لوگوں کے ساتھ محبت سے معافی سے درگزر سے پیش آئیں ہوں ہوں انل مور ایمان والے کامیاب ایمان والے وہ ہیں جس طرح کے بے چیزوں سے کنارا کشی اختیار کرتے ہیں گویا ان کی طرف نہیں دیتے کسی نے گالی دی نا ایسا ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں جیسے سنائی سنائی بدلا دینا تو دردینار بہرحال ضرورت ہے اس کی آج آج اگر ہم اس سلسلے کو اپنے سماج کے اندر جاری کرے یہ ہمارا سماج جو عداوتوں کا گھر بن گیا ہے ہر گھر ہر ایک کا سکھ اور چین جو ہے چھین گیا ہے ہر آدمی جو ہے انترام کی آگ کے اندر جل رہا ہے یہ ساری باتیں ختم ہو جائے گی سکون اور چین نصیب ہوگا اللہ تبرک والا نبی کریم صلی اللہ اور علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق اور سعادت ساتھ باقی والا